تک ہر انسان پریشان حال ہے چونکہ یہ دنیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دھوکے کا گھر بنایا ہے جو دکھتا ہے نظر آتا ہے وہ ہے نہیں جو نہیں ہے وہ انسان کو نظر نہیں آتا دنیا میں مال سے حکومت سے سلطنت سے روپیوں سے پیسوں سے انفلنس سے تعلقات سے کاروبار سے کارخانوں سے بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے اور حقیقت یہ نہیں ہے اور نماز کی دعوت جب دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے حیا الفلاح کاروبار کو چھوڑو آؤ کامیابی کی طرف اب اگر وہ آدھا گھنٹہ زہر کے لیے نکالتا ہے آدھے گھنٹے کا کارخانہ اس کا ٹھپ ہوا کاروبار ٹھپ ہوا دنیا داری ٹھپ ہوئی لیکن شریعت کہتی ہے کہ کامیابی یہ ہے نظر وہ آتا ہے نقصان کہ کاروبار آدھا گھنٹہ نہیں ہوا بزنس آدھا گھنٹہ نہیں ہوا دکان آدھا گھنٹہ نہیں چلی مسجد میں بلا کر سجدے کروا کر نہ روپیہ دیا نہ پیسہ دیا نہ پراپرٹی کے کاغذات دیے اور اعلان کرایا کہ یہ کامیابی ہے انسان سود پر پیسہ دیتا ہے یا لیتا ہے سو روپے میں نے قرض دیے اور میں نے شرط لگائی کہ مہینے کے آخر میں تیس تاریخ کو ایک سو دس روپے تم کو واپس کرنے ہیں دنیا کی ساری میتھمیٹکس دنیا کا کیلکولیشن کیلکولیٹر کمپیوٹر یہی کہے گا کہ دس کا اضافہ ہوا اور اگر میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا مسجد کی تعمیر کا اعلان ہوا مدرسے کی تعمیر کا اعلان ہوا میرے جیب میں سو سو کے دو نوٹ تھے میں نے ایک سو کا نوٹ چادر میں ڈال دیا دنیا کی پوری میتھمیٹکس کیلکولیشن کیلکولیٹر کمپیوٹر حساب و کتاب یہی کہتا ہے کہ تمہارا پیسہ گھٹ گیا قرآن شریف اس کے برخلاف کہتا ہے سو دے کر ایک سو دس لیا دنیا کہتی ہے پیسہ بڑا ہے قرآن کہتی ہے یم حق اللہ ربا تمہارا پیسہ گھٹ گیا سود گھٹاتا ہے پیسے کو دو سو تھے ایک سو چندہ دیا ایک سو باقی رہا دنیا والوں نے کہا کہ تمہارا پیسہ گھٹ گیا اور قرآن نے کہا ویوربی صدقات تمہارا پیسہ بڑھ گیا یہ دنیا کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے نظام رکھا ہے اس لیے دنیا کا ہر انسان نظر آنے والی چیز سے دھوکہ کھا جاتا ہے جو فٹ پاتھ کے اندر ٹھیلے پر کیلا اور مؤز بیچتا ہے سنترے اور نارنگی بیچتا ہے چڈیاں اور کرچی پر رومال اور تولیا بیچتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑے بڑے کارخانے والے بڑے سکون سے ہوں گے امن سے ہوں گے راحت سے ہوں گے اس لیے پچہتر روپے مل رہے ہیں سو روپے مل رہے ہیں اس میں خاکی وردی والے کو دو کارپوریشن والے کو دو اور جہاں سے میں نے کیلے قرض لیے ہیں وہاں سے دو سو پچاس روپے سے میرا جینا بڑی مشکل سے گزر ہوتا ہے کاج کارخانے والے کی طرح لاکھوں میں میرا ٹرن اوور ہوتا تو میری زندگی کیسے ہوتی وہی جہاں پر ٹھیلا ہے سامنے ایک ساتھ مالے کی ایک بلڈنگ ہے افسر کی ایک بلڈنگ ہے اس میں گراؤنڈ فلور کے اندر فرسٹ فلور میں تھرڈ فلور میں پانچ فلور میں کارخانے ہیں ایک مکان اس نے کرائے پر دے رکھا ہے اور ایک میں خود رہتا ہے کبھی کبھی وہ کھڑکی کھول کر جھانک کر دیکھ کر یہ موس کے ٹھیلے والے کو گاڑی والے کو رومال اور تولیہ بیچنے والے کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ کر کہتا ہے واہ کتنے امن میں ہے تو سکون میں نہ تجھے پیاس کی جھنجٹ ہے نہ انشورنس کا نہ چھاپا مارنے کا نہ چوری ہونے کا کسی قسم کا کوئی نہیں یہاں ہزار قسم کی مصیبتیں اور جو دیکھتا ہے کہ سر پر میری ٹوپی ہے اور چہرے پر داڑھی ہے ایک بک لے کر ہر دو گھنٹے کے بعد آ جاتا ہے حضرت مسجد کا کام چل رہا ہے مدرسے کا کام چل رہا ہے میرے سکون کو اس نے برباد کر رکھا ہے موبائل آتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں چھاپے کی خبر تو نہ ہو اور کہیں انکم ٹیکس والے تو نہ آ رہے ہو اور کہیں بینک والا ہمارے اثاثے اور ہماری پراپرٹی اور ہماری جائیداد کو ضبط کرنے کی بات تو نہ کر رہا ہو کہ تمہارا لون فٹ نہیں رہا ہے اور تم قرض ادا نہیں کر رہے ہو سود پر سود چڑھ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بلڈنگ اور کارخانے پر تالا ڈال دیا جائے اور اس کو نیلام کر دیا جائے یہ اسے دیکھ کر حسرت کر رہا ہے اور وہ اسے دیکھ کر خوشیاں منا رہا ہے دو بجے کے وقت دکانیں بند گاؤں کے اندر اور سڑک میں چہل پہل بند اس نے کیا کیا کہ ٹھیلے کے اوپر ایک ایک ٹاٹ اڑا اڑا دیا دیا تھیلا وہی نیچے ایک ٹاٹ بچھایا کراٹے مار کر پراٹے کے ساتھ سو رہا ہے اب اس نے کھڑکی کھول کر دیکھا یا اللہ انجیکشن لیے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ٹیبلٹ لیے بغیر نیند نہیں آتی اے سی چل رہا ہے اور پچاس ساٹھ ہزار کا یہ گدا ہے یہ نالی ہے اور ایسی قیمتی بیڈ روم ہے اور بیوی موجود ہے اولاد موجود ہے اور ایسی بلڈنگ اور یہ اپریل کی گرمی میں مئی کی گرمی میں لو کے موسم میں فٹ پاتھ پر نا واٹبین رکھا نہ پہرے دار رکھا نہ سی سی ٹی وی رکھی نہ سی سی کیمرہ رکھا نہ سیکورٹی گارڈ رکھا نہ سیکورٹی باڈی گارڈ رکھا آرام سے ایک ٹاٹ اڑا دیا سو رہا ہے میں ایک دن کہیں نہیں جا سکتا میں جاؤں گا ایک گھنٹے کے لیے یہاں کروڑوں کا لاکھوں کا خسارہ ہونے کا اندیشہ ہے میں واچمین کو دیکھوں بنانے والے کو دیکھوں حساب کرنے والے کو دیکھوں یہاں سے وہاں تک یہ دنیا ہے اور ایک دوسرے کو اس دنیا نے دھوکے میں رکھ رکھا ہے دیہات والا شہر والے کو دیکھ کر شہر والا دیہات والے کو دیکھ کر ہندوستان والا امریکہ والے کو دیکھ کر امریکہ والا ہندوستان والوں کو دیکھ کر ایک عمومی ہندوستان کی فضا یہ ہے کہ برطانیہ یورپی کنٹریز اور امریکی ممالک بہت ماڈرن ہیں بہت ترقی یافتہ ہیں اور ان کی دنیا کی ہر خواہش وہ دنیا میں پوری کرتے ہیں ہر رات ایک لڑکی چاہیں ہر رات ایک شراب کی بوتل چاہیں ان کو حکومت نے ہر قسم کی فیسلٹیز دے رکھی ہے موبائل چاہیے لیجیے لون لیجیے آپ کار چاہیے لون لیجیے آپ آپ اپنی کار کا ماڈل بدلنا چاہتے ہیں اپنے گھر کا ماڈل بدلنا چاہتے ہیں اور اپنے موبائل کا ہر آئے دن بازار کے اندر نئے نئے ماڈل آتے ہیں اور انسان کی طبیعت پرانی چیز سے تھک جاتی ہے اور جیب اس کی اجازت نہیں دیتی تو حکومت کہتی ہے کہ لون لو قرضہ لو اتنی سہولتیں بچے پیدا کرو اور پیسہ لو زنا کے لیے اجازت لوٹی کام کے لیے اجازت بدکاری کے لیے اجازت ہر چیز ہے لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہوں گے یہ سب چیزیں جب امریکہ کا تذکرہ آتا ہے اور اگر کوئی کہتا ہے میں گرین کارڈ ہولڈر ہوں اور امریکن سٹیزن شپ مجھے ملی ہوئی ہے اتنے سالوں سے شاید دنیاوی اعتبار سے ایمان تو ہمارا بھی کمزور ہے ہمیں بھی رال ٹپکتی ہے ایسے ترقی یافتہ ملک کے اندر ماڈرن ملک کے اندر اور جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی بام عروج پر ہے اور جو اس وقت انرب اللہ کا دعویٰ کرتا ہے پھر وقت کا بنا ہوا ہے کتنے مزے میں تم ہوں گے ہم بھی ہمارے دل میں آتی ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ امریکی ممالک کے اندر یورپی ممالک کے اندر مرنے کے لیے خودکشی کے کارخانے بنے ہوئے ہیں انسانوں کے جہاں بجلی کے جھٹکے دے کر ایک سیکنڈ کے سوے حصے میں انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے <clears throat> ان کا نظریہ اور ان کے سوچنے کا انداز یہ ہے کہ جھٹکا لگا ان کو چمٹے لگا دیے جاتے ہیں بجلی کے انگوٹھوں میں یہاں کھوپڑی کے پاس شرمگاہ کے پاس پیروں میں پیروں کے انگلیوں میں مختلف جگہ اور ایسا شاٹ دیا جاتا ہے ایک سیکنڈ کے سونے حصے میں وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے یہ سائنٹیفک طریقے سے ان کا سوچنا یہ ہے کہ بھئی آرام کی موت وہ مر رہا ہے ایک سیکنڈ میں مر گیا اور انسان ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بچونے کا پھوڑا ہو کر بچھونے میں پیشاب کر کر ساہانہ کر کر پان لے کر کھانسی کر کر بلغم تھوک کر گئیں گئی کر کر مر رہا ہے یہ تو بری موت ہے اور یہ اچھی موت ہے نہ خاندان والوں کو تکلیف نہ مرنے والوں کو تکلیف میں نے بتایا کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دار الغرور بنایا دھوکے کا گھر بنایا جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی صادق اور مصدق اور مخبر حقیقی نہیں ہے آپ کی خبر سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی سچی اطلاع دینے والا ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والا ایڈوانس نیوز دینے والا ایڈوڈیٹ نیوز دینے والا کائنات کے اندر نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا دعا کی جہاں بہت چیزوں سے پنا مانگی ان میں سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعوذ من فجاعت الموت اے اللہ اچانک موت سے میں پنا مانگتا ہوں یہ جو کرنٹ کے جھٹکے لگ کر انسان فوراً مرتا ہے یہ اچانک کی موت ہے اور جو سکرات کی موت آتی ہے کہ آدمی بیمار پڑا آدمی نے ایڑیاں رگڑی اور آدمی سڑکتا رہا غی غی کرتا رہا دنیا والے یہ سمجھتے ہوں گے کہ موت سے پہلے یہ عذاب کے اندر مبتلا ہے شریعت یہ کہتی ہے اگر وہ گنہ گار ہے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف کروا دیں گے سب کچھ حساب کتاب دنیا میں ختم اور قبر کے اندر جائے گا تو قبر یوں کہے گی نم کنو عروس ایسے سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے آرام سے اور اگر وہ نیکوکار ہے اس نے گناہ کوئی نہیں کیا نماز کوئی چھوڑی نہیں روزہ کوئی چھوڑا نہیں کوئی گنا بھائی سامنے بیٹھو ایک لگاؤ گے نیند آ جائے گی وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر اس نے کوئی گنا نہیں کیا کو کار ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مراتی بلند فرماتے ہیں جنت کی چھٹویں منزل میں تھا اللہ نے ساتویں منزل کر دی نچلی منزل میں تھا اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کر دیا اگر نیکوکار ہے مراتب بلند فرمائیں گے اگر گنہگار ہے اللہ تعالیٰ گناہ کو کم کریں گے یہ جو انسان ایکسیڈنٹ کے اندر مرتا ہے یوں سویا یوں مر گیا اور سویا اٹھا ہی نہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بڑی اچھی موت مرا میٹھی موت مرا کسی کو تکلیف نہیں دیا لیکن شریعت کے حساب سے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے اس لیے اسے توبہ کا موقع نہیں ملا سکرات میں لگ جانے والے کو بیماری میں لگ جانے والے کو جس کو ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ بیماری سے شفایات نہیں ہو سکتا تم اسے ڈسچارج کر لو اور اسے اپنے گھر لے جاؤ وہیں پر اس کی موت ہو جائے گی آٹھ دن کا بارہ دن کا ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے ڈاکٹر کوئی خدا نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کا وہ خوش نصیب انسان ہے وہ کیوں کسی سے قرض لیا تھا اس کو واپس کر دے یا اس سے معافی مانگ لے نمازوں کو ادا کرے یا نمازوں کا فدیہ دے دے کفارہ دے دے روزوں کی قضا کرے یا روزوں کا فدیہ دے دے کفارہ دے دے جس کی زمین دبائی اس کو اب اس کو طے ہے کہ میں ایسے اللہ کے پاس جا رہا ہوں کہ وہاں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں میں سب کچھ دنیا میں صاف کر کر پاک صاف کر کر بھائی بعض روڈ ایسے ہوتے ہیں کہ بنوے اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ چیکنگ انسپیکٹر ٹرافک والا نہیں کھڑا ہوگا تو وہ گاڑی لے جاتا ہے ایک ہمدرد اس کو بتا دیتا ہے ایسے ایسے کر کے بتا دیتا ہے کہ وہاں انسپیکٹر کھڑا ہوا ہے اپنی گاڑی موڑ لیتا ہے اور اگر چیکنگ لازمی ہے تو اس کو بتا دیتا ہے کہ چیکنگ وہاں پر ہے تو اگر اس نے ہیلمٹ ڈکی کے اندر رکھ رکھی ہے تو ہیلمٹ پہن لیتا ہے کاغذات کی جانچ کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب اوکے ہے تو پھر جانے کی ہمت کرتا ہے سمجھتا ہے کہ انشورنس ہو چکا ہے ٹیکس ختم ہو چکا ہے ٹرانسفر صحیح نہیں ہو کر ہے ہے میں گڑبڑ وہ سامنا کرنے کی ضرورت نہیں کرتا معلوم جس کو ہو جاتا ہے وہ حساب و کتاب کی تیاری کر لیتا ہے تو سکرات جس کو آتی ہے یہ سکرات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے دیکھو یہاں غور کرو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا کہ سکرات یا تو گناہوں کو کم کرنے کے لیے آتی ہے یا تو درجات بڑھانے آتی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صغیرہ گناہ کا تصور بھی نہیں خیال بھی نہیں گناہ کرنا اور کبیرہ صغیرہ یہ تو دور کی بات خواب میں بھی نہیں سوچا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا الحاظ تو گناہ کا تصور نہیں یہ تو طے ہے کہ گناہوں کو کم کرنے کے لیے تو آپ کو سکرات نہیں آئی اب رہا کہ درجات کی بلندی آپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اللہ کی وحدانیت کے بعد اللہ کے مقام و مرتبے کے بعد پوری دنیا میں مخلوق میں اس سے بڑا کوئی مقام نہیں نہ جنت آپ سے بڑی ہے نہ جنت کے حور آپ سے بڑے ہیں نہ جنت کے غلمان آپ سے بڑے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں کہیں گے اے صدیق تم میرے دروازے سے آ جا وہ دروازہ کہے گا اے صدیق تم میرے دروازے سے آ جا تیرے آنے سے میری شان بڑھے گی آپ کے غلام کو دروازے جنت کے بلا کر شان بڑھا رہے ہو خدا کی قسم آپ جنت کے جس مرتبے میں جائیں گے جنت کا وہ مرتبہ آپ کے قدموں سے اس کی شان بڑھ جائے گی جنت سے اونچا مقام ہے آپ کو اللہ نے مقام محمود دے دیا ہے لوا الحم دے دیا ہے شفاعت کا حق دے دیا ہے حوض کوثر دے دیا ہے کلام پاک کے تیس پارے دے دیے ہیں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں ایک سو چودہ سورتیں اللہ نے آپ کو دے دی ہیں اللہ نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسا کلیم اللہ تھا ہٹا دیا گیا روح اللہ تھا ہٹا دیا گیا آدم صفی اللہ تھا ہٹا دیا گیا ابراہیم خلید اللہ تھا ہٹا دیا گیا نور نجی اللہ تھا ہٹا دیا سب کلمات ہٹا دیے گئے پر منٹ ایک کلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آقا کے نام کو جوڑ لیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ رب درجات کے لیے بلند درجوں کے لیے آپ نے سکرات مانگی ہو یا آپ کو سکرات دی گئی ہو گناہ کا بھی نہیں درجات کی بلندی کے لیے بھی نہیں اس لیے کہ اس سے اونچا مقام جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہے جنت الفردوس کی جو سب سے قیمتی لا ہے جس کا تھوم کا ایک ذرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی شیریں ہو جائے جس کے کپڑے کا ایک پلو ایک آڑ سورج کے سامنے رکھ دیا جائے سورج بے نور ہو جائے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے سامنے اس کا حسن بھی بے نور ہو جاتا ہے تو کس لیے آپ کو آئی سکرات غور کریں آج امت محمدیہ کس جگہ پر جا رہی ہے نہ گناہوں کو کم کرنے کے لیے نہ درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کی روح ایسے نکالوں جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے پھول سے خوشبو جب نکلتی ہے تو کیا پھول سکڑتا ہے پھول کو تکلیف ہوتی ہے پھول کی رنگیں بدلتی ہے کچھ نہیں ہوتا مجھے یہ کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے روح تم میری نکال رہے ہو کیا بلال کی صدیق کی فاروق کی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی روح بھی ایسے ہی نکالو گے کہا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نہ ان کو تو تکلیف دے کر اور بے حد پریشان کر کر ان کی سے پنڈلیاں ملا کر ان کے خون کے قطرے قطرے سے اور ریشے سے بڑی پریشانی سے ہم روح نکالتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہو قیامت تک آنے والی میری امت محمدیہ کو سکرات میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کا بہت سارا حصہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دے دے میں برداشت کر لوں گا میری امت کو مرتے وقت تکلیف نہ اور یہی امت آج کہہ رہی ہے آپ کی سنت مجھے پسند نہیں آپ کا چہرہ مجھے پسند نہیں آپ کا لباس مجھے پسند نہیں آپ کا طریقہ مجھے پسند نہیں میرے اللہ کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے گا کہ انسان جب مرتا ہے انسان کے دل میں حکومت کرنے والی دو چیزیں ہیں ایک دل ہے ایک دماغ ہے دل انسان کے جسم کو کنٹرول کیے ہوئے رہتا ہے جان دیتا ہے خون کو پمپ کرتا ہے زندگی دیے ہوئے ہے گرمی دیے ہوئے ہے تفیق اور ٹمپریچر دے کر انسان کو باقی رکھا ہے اسی لیے انسان جب مرتا ہے تو ڈاکٹر نبز دیکھتا ہے اور دل کی دھڑکن دیکھتا ہے نفس خاموش ہے نبز کیوں چلتی ہے دل کبھی اتنا آہستہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر کے دل کی حرکت کے پہچاننے والے آلے میں وہ حرکت سنائی نہیں دیتی تو اس لیے وہ نفس دیکھتا ہے کہ کہیں ہلکے سے دل پمپ نہ کر رہا ہو اور ہلکے سے خون نہ چل رہا ہو وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی سی جان اس میں باقی ہے اور اگر وہ نس بھی چلنا بند ہو گئی تو پھر ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیتا یہ مر چکا ہے ایک دماغ ہے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو موت دیتے ہیں پہلے دماغ کی موت دے دیتے ہیں یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے اور دل کو بعد میں مارتے ہیں اسی لیے جو انسان مرنے والا ہوتا ہے وہ دماغ کا کوئی کام نہیں کر سکتا وہ بے قابو ہو جاتا ہے ریموٹ اس کا چھن جاتا ہے اس کا پنکھا رہتا ہے لائٹ رہتا ہے اس کا پاور ختم ہو جاتا اس لیے کہ یہ دماغ انسان پر حکومت کرتا ہے آنکھ کو کہتا ہے دیکھو تو آنکھ دیکھتی یہ دماغ کہتا ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ اٹھتا ہے یہ دماغ کہتا پیر سے لات مارو فٹ بال کو تو پیر اٹھتا ہے یہ دماغ کہتا ہے گنا کرو تو پہلے اللہ دماغ کی موت دیتا ہے اور بعد میں دل کی موت دیتا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ دماغ کی موت دیتا ہے ورنہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس بیوی کے خاطر اور جس اولاد کے خاطر آج کا انسان سب کچھ لٹا دیتا ہے میری جو میرے بچے ان کو گھر ان کو روٹی ان کو مکان ان کو خوشی مرتا ہے مرتا ہے چہرے پر اداسی بھائی جو جورو بیمار ہے پریشانی کیوں بچہ بیمار ہے رات بھر سو نہیں سکا ایسے بیوی کو ایسے بچے کو اگر دماغ کو موت نہ دے اللہ تو سکرات کی جو تکلیف ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے تلوار اگر ہوگی قریب میں گن ہوگی باپ پر چلا دے گا اس تکلیف میں نہیں پہچانے گا ظالم کیوں تو نے مجھے پیدا کیا آج مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے اتنی سخت سکرات کی تکلیف ہوتی ہے بیوی خامین کو شوٹ کر دے گی کیا خاص تم مجھے لیلا کہتے تھے محبوبہ کہتے کہتے تھے تھے اپنی جان دل کی دھڑکن کہتے تھے دل کی مسرت اور خوشی کہتے تھے ارے ظالم اس تکلیف سے تو مجھے نجات دے اور نجات نہیں دے پاتا تو گن چلا دے گی لیکن اللہ تعالیٰ وہ چلانے کے لیے جو حاکم ہوتا ہے دماغ پہلے اس کو موت دے دیتے ہیں ورنہ وہ کیا کرے گا سکرات شروع ہوتے ہی سوچے گا یہ میری پراپرٹی مجھے کام نہیں آ سکتی میرا مال میری دولت مجید کو لکھ کو دیتا ہوں حضرت مجید کو لکھ کر دے دے گا مدرسے کو لکھ کر دے دے گا اللہ تبارک تعالیٰ دماغ کو موت دیتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ دل کو موت دیتے ہیں کہنے کا مطلب یہ کہ اپنی چہیتی بیوی اولاد اور ماں باپ وہ سکرات کی تکلیف نہ برداشت کر کر قریبی انسان پر وہ پٹائی کریں گے وہ گولی چلائیں گے تلوار چلائیں گے اسی تکلیف کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر لے لیا اور اتنی تکلیف اتنی تکلیف انسان کو جب تکلیف زیادہ ہوتی ہے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی تاری ہو جاتی تھی بے ہوش ہو جاتے تھے اور پھر لکڑی کے بدنے میں پانی ہوتا اس میں ہاتھ مارتے چہرے اکبر پر ملتے جسم میں اتھر پر ملتے اور کہتے اللہ عینی سکرات الموت اے اللہ سکرات کی سختی بہت ہے میری مدد تو انسان مرتا ہے وہ سکرات جو اللہ نبی وسلم نے مانگ کر لی ہے تو اگر کسی مسلمان کو یہ سکرات کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو نبی کی سنت آدیا ایک سنت سنن ہدایہ ہے نبی کی وہ سنت جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو سنن ہدایا کہتے ہیں کرنے کا کا حکم حکم دیا دیا عطر لگانے اور وضو کرنے کا غسل کرنے کا یہ جو ہے سنن ہدایا یہ کرنا ضروری ہے اور ایک ہے سنن عادیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا اب اگر کوئی سنن آدیہ کو استعمال کرتا ہے سنت کی نیت سے اللہ اس کو اجر دیتے ہیں کبھی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے خراٹے نکل جاتے تھے اگر کسی کا کا خراٹا نکل گیا یہ سنن ایک حصہ اسے نصیب ہو گیا کسی کو سکرات نصیب ہو گئی یہ سنن آدیہ کا ایک سنت آقا کی ایک سنت کا حصہ اسے نصیب ہو گیا تو بہرحال اتنا امن پسند ملک جس کو سمجھتے ہیں ہم ترقی یافتہ ملک سمجھتے ہیں وہ خودکشی کرنے کی مشینیں لگائے ہوئے ہیں کرنٹ کے جھٹکے لگانے کی اور وہاں ریزرویشن چلتا ہے اگر ان کو امن سکون راحت اور دنیا کی عیش و عشرت میسر ہے تو کیوں کوئی بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ کر مرنا چاہتا ہے اپنے باپ کو چھوڑ کر مرنا چاہتا ہے خامی اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور بیوی اپنے خامی کو چھوڑ کر داماد اپنے خسر کو چھوڑ کر مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی راحت نہیں ہے سکون نہیں ہے امن نہیں ہے ہمارے بزرگان دین نے حضرت خاندی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک بادشاہ بہت بیمار ہوا بہت علاج کیا ویس کا علاج کیا حکیمی علاج کیا یونانی علاج کیا ہومیوپیتھک آیورویدک ایلوپیتھک جتنے زمین سے آسمان تک علاج کرنا ممکن تھا اس نے علاج کیا ہر ایک نے جواب دے دیا ہاتھ اٹھا دیا اور بادشاہ نے اتنا بڑا محل جو بنایا کس کے لیے بنایا تھا اتنی بیویوں سے نکاح کیا کس کے لیے کیا تھا اتنے گھوڑے اونٹ ہاتھی سرمایہ جو بنایا تھا پراپرٹی کس کے لیے آج انسان موت سے کیوں بھاگتا ہے اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ بنائے ہوئے مکان میں زیادہ سے زیادہ رہے خریدی ہوئی امپورٹڈ کار میں زیادہ سے زیادہ پھرے میں چھوڑ کر مرنا چاہوں گا اور صحابہ کرام جب شہادت کا پیالہ نوش کرتے تو یوں کہتے پستو و رب القعبہ رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا آج کار آنے پر ہم کامیاب بلڈنگ آنے پر ہم کامیاب دولت آنے پر ہم کامیاب روپیہ پیسہ آنے پر ہم کامیاب وہ اللہ کے حوالے ہو کر کہتے کہ آج ہماری منزل مل گئی رب کال آج عورتیں جنازے کا نام لے موت کا نام لے تو کہتے ہیں کہ نہ لینا قبرستان سے کوئی گھر کو جائے تو کہتے ہیں کہ قبرستان میں منہ ہاتھ دھو کر آنا قبر کی مٹی گھر میں نہ آنے پائے چار چمبے کو مرتا ہے جمعرات کو اٹھاتے ہیں اس لیے کہ چار چارچوے کا موتا چار اور کو لے کر جاتا ہے یہ تو نانی دادی کی بکواس کی خبریں ہیں اور حدیث کی خبر ایکٹوڈیٹ خبر یہ ہے کہ روزانہ خبر جہاں مجھے دفن ہونا ہے میری خبر مجھے ستر مرتبہ بلاتی ہے کہاں تو گھومے پھر رہا ہے تقریریں کرتے پھر رہا ہے اے اندر اے مولانا صاحب میں کیڑوں کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں وحشت کا گھر ہوں اگر آپ نے قبر کی آواز نہیں سنی مخبر جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا وہ آپ کو پکار رہی ہے کیا آپ کو اعتماد نہیں چار چمے کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے اور جھوٹی ہے قبرستان کے اندر مردہ دفن کر کر پیر دھو کر جانا اور قبر کی مٹی نہ لے کر جانا راتوں میں مردوں کا یہ سب اس بات کی علامت ہے ہم جینا چاہتے ہیں جینا چاہتے ہیں ہمیں دنیا چاہیے ہمیں مال چاہیے ہمیں دولت چاہیے ہمیں روپیہ چاہیے بڑی محنتوں سے خدا کو ناراض کر کر ہم نے اس کو بنایا ہے جنت کو بیچ کر بنایا ہے ایمان کو بیچ کر بنایا ہے داڑھی کو بیچ کر بنایا ہے سنتوں کو قتل کر کر بنایا ہے نمازوں کو بیچ کر ہم نے بنایا ہے ظہر کی نماز یہاں سے وہاں تک کتنے مسلمانوں کی دکان ہے سب پڑھتے ہیں تو اب انہوں نے نماز چھوڑی اور اس وقت انہوں نے سو روپے کمائے زہر کو بیچ کر انہوں نے سو روپے کمائے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا پیشاب پاخانہ بکتان میں ہو رہا ہے اور بسترے پر ڈاکٹر نے وینٹیلیٹر لگا دیا ہے منہ پر کان میں تھوڑا تھوڑا سنائی دیتا ہے مولانا سے آ کر ہم سے کوئی پوچھتا ہے مسئلہ ہم کہتے ہیں کہ موت مقدر ہے وہ بسترے پر بھی آ سکتی ہے گھر میں بھی آ سکتی ہے آپ گھر میں ٹی وی ہٹائیں میوزک سسٹم ہٹائیں تصویریں ہٹائیں گانا بجانا کم کریں موبائل کا رنگ ٹون ختم کریں میوزک والا اور کلام پاک کو ٹیپ ریکارڈ کے اندر کمپیوٹر کے اندر چالو کریں چوبیس گھنٹے تلاوت ہو اونٹ جلتا رہے لوبان جلتا رہے کلام پاک کی تلاوت ہو ذکر ہو اذکار ہو درود ہو ایک بچہ اس بوڑھے کے کام کے پاس مریض کے کام کے پاس آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک کان میں وہ کہتا رہے اور دوسرے کان میں محمد رسول اللہ کہتا رہے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کلیمے کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوگا ہاسپٹل میں ایک حائزہ عورت جس کو ماہواری آئی ہے کافرہ عورت بدماش عورت بدکار عورت اب وہ آ کر گلوکوز چڑھا رہی ہے وہ پیٹ باندھ دے رہی ہے وہ انجیکشن دے رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ سکرات کی حالت کے اندر موت تاری ہونے کے بعد ایک مٹھی بھی بیٹھی ہے ایک پہاڑ کا وزن ہوتا ہے تو اب وہ سوئی کی ہوگی تو اس کو ایسا لگتا ہوگا اوہد کے پہاڑ کے برابر ایک کوڑا اس کے اوپر مارا جا رہا ہے اس کو شارٹ دیا جاتا ہے لائف ٹائم اس کو کیا کہتے ہیں جھٹکا دیا جاتا ہے کرنٹ کا خدا جانے اس کو کیا محسوس ہوتا ہے جب جواب دے دیا ڈاکٹروں نے کہ ہو نہیں سکتا ہے یہ وینٹیلیٹر کے چلنے تک کس کی زندگی چلے گی گھر میں لائیے آپ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ چاہے اس موت کے بسترے پر اس کو زندگی دے سکتا ہے اللہ چاہے تو زندگی کے بسترے پر موت دے سکتا ہے وہاں جو موت آئے گی کافرہ مشرقہ وہاں پر بیوی مریم کا مجسمہ یہاں پر دیوی دیوتاؤں کے مجسمے گانا بج رہا ہے میوزک بج رہی ہے حیض و نفاس والی گندی عورتیں خرب و جوار کے اندر ہیں اب وہاں رحمت والے پریچے آئیں گے عذاب والے پریچے آئیں گے مجھ کو مشورہ دیا میں کہتا ہوں اب اس وینٹیلیٹر لگے ہوئے آدمی سے جو ذرا ذرا سن سکتا ہے ہٹا دیا جائے وینٹیلیٹر تو نوبے پر نو سال نوت پر نو دن نوت پر نو منٹ اور نوت پر نو سیکنڈ والی زندگی گزارا ہوا بڈا منڈی ہر نہیں مجھے ابھی رہنا دنیا میں بڈی چھوڑ کر جانے والا نہیں میں نے سود سے روپیہ کمایا حرام سے پہ روپیہ میں چھوڑ کر جاؤں گا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو فتمن الموت موت سے محبت کر کر دے یہ موت سے محبت آخرت سے محبت ایمان کی دلیل ہے تو بادشاہ نے اتنا کمایا تو اس کو رہنا ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ایک فقیر اللہ والے کہیں جا رہے تھے اس ملک سے ہو کر گزرے انہوں نے کہا کہ بھئی کیا یہاں کی ریا پریشان ہے ریا نے کہا بادشاہ پریشان ہیں جہاں پنا کوئی علاج کرنے تیار نہیں کہا کہ میں علاج کروں گا بادشاہ نے کہا بلا لیجیے یہ بھی دیکھ لیں گے یہ بھی آزما لیں گے گیا اور اس نے سارا ماجرا کہا کہ پچھلی رپورٹیں دیجیے آیورویدک والے نے کہا فیل ہے ہومیوپیتھک والے نے کہا فیل ہے اور ہومیوپیتھک اور یونانی علاج والے نے ناٹی علاج سب نے کہہ دیا کہ ہم اس کا علاج لا علاج مرض ہے اب اس موت کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں سمجھ گیا ماجرا حکیم تو نہیں تھا اللہ والا تھا اس نے کہا علاج میں اب وہ کہے گا کہ تم مرے گا تو یہ پٹوائے گا اس کو اس سے پہلے مار دے گا اب اس لیے اس نے یہ کہا کہ علاج ہے میرے پاس لیکن مجھے ایک کرتا چاہیے ایک جسم کو لگا ہوا ایسا کپڑا بنیان سوٹر وغیرہ چاہیے کہ جو آدمی دنیا میں خوشحال ہو ایک کپڑا اگر مل جائے گا اس میں میں ایک بندش بناؤں گا تعویذ بناؤں گا اور جہاں پناہ کو پناؤں گا تو نہ کہ مر جائے گا اور جہاں بنا ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہیں گے ایک لمبی مدت تک ستر سال رہے دو سو سال رہے پانچ سو میرے پاس علاج ہے بہت دربار میں شہنائیاں بچنے لگی مٹھائیاں تقسیم ہونے لگی اور خوشیاں اور مسرت کے نب میں گائے جانے لگے چنانچہ سب سے پہلے ایک وزیر صاحب سے کہا وزیر صاحب کوئی پراپرٹی کا سوال نہیں قیمتی گھوڑے کا اونٹ کا بلڈنگ کا کھیت کا کھلیان کا باغ کا ایک ادب کپڑا دے دیجیے کہا کہ بادشاہ جہاں پانا کے لیے کپڑے تو کیا میری جان بھی قربان ہے ہزاروں کپڑے ہیں لیکن شرط اس نے یہ کہی ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کبھی غم نہ ہوا ہو غموں کی بارش ہے غموں کا طوفان ہے میں کپڑا ہے دے نہیں سکتا جھوٹ ہو جائے گا اچھا تم پریشان ہو دوسرے کے پاس گیا سارا دربار ختم ہو گیا سارا ملک ختم ہو گیا اور سارا علاقہ ختم ہو گیا اس کے بعد دیکھا واپس مایوس ہو کر لوگ جا رہے تھے درباری تو ایک تالاب کے کنارے ایک آدمی اپنے کپڑے نکال کر دھو رہا تھا اور اچھل اچھل کر ہنس رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا اور خوشی کے نغمے اور مسرت کے نغمے وہ گنگنا رہا تھا تو درباریوں نے سمجھا او ہو بھائی مبارک ہو میسج پہنچا دو کہ بادشاہ کو حیات مل گئی اور بیماری دور ہو جائے گی اور اب ہم کامیاب ہو گئے دیکھو کتنا خوش آدمی ہے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام پتا ہے بادشاہ جہاں پناہ بیمار ہیں علاج کے لیے انہوں نے ایک فقیر حکیم کے مشورے پر عمل کرنا چاہا ایک آدمی ایسا جس کو زندگی میں کبھی دکھ نہ آیا ہو غم نہ آیا ہو مصیبت نہ آئی ہو پریشانی نہ ہو اس کا وہ کپڑا مانگ رہے ہیں اس نے کہا یقیناً اللہ والوں کی جوتیوں میں میں بیٹھتا ہوں اللہ والوں کے دربار میں میں رہتا ہوں میری زندگی میں غم کیا میں نے دیکھا نہیں پریشانی کیا میں نے دیکھا نہیں دکھ کیا میں نے دیکھا نہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی اور کرتا نہیں ہے بادشاہ کو دینے کے لیے اب لوٹ کر گئے جا کر اس کو سنا دیا اور بادشاہ سے کہا کہ پوری دنیا کے اندر مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک کہیں کپڑا نہیں ملا اور جہاں پر خوشی تھی وہاں پر ہمیں جو ہے کپڑا نہیں ملا جہاں کپڑا تھا وہاں پر دکھ تھا غم تھا یہ دنیا کی حالت اور یہ ہے جو خوشیاں دنیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں اور سوال یہ ہے کہ اطمینان بخش سکون والی زندگی کا نسخہ اللہ نے کلام پاک میں کہا من ما ہوا شفا و رحمت ہم کلام پاک کو شفا اور مومنوں کے لیے رحمت بنا کر اتارے ہیں تو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آخر وہ نسخے کیمیا کیا ہے کہ انسان آرام کی زندگی سکون کی زندگی اس دنیا میں بھی گزار سکے آخرت میں بھی گزار سکے وہ کیا نسخہ ہے انشاءاللہ ہم جمعرات عرض کریں گے یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں جادو توڑنے کے لیے کیا کرنا چاہیے بھائی یہ جو بدتی حضرات رضاخانی لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ یہ سمجھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں سامنے موجود ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات حاضر و ناظر نہیں اور ہر جگہ موجود نہیں تو یہ عقیدے کے ساتھ اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو وہ حرام ہے ناجائز ہے اس لیے اللہ کی صفت وہ نبی کو لگا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر کوئی محبت سے اس کے دل میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بسے ہوئے ہیں خون کے قطروں قطروں کے اندر اس کے دل و دماغ کے اوپر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھائے ہوئے ہیں اتنے چھائے ہوئے ہیں وہ نہیں سمجھتا کہ آقا میری ذات سے جدا ہیں وہ نہ کہتا ہے اے حبیب اکرم اے نبی معظم یا رسول اللہ وہ کہتا ہے یہ سوچ کر کہ میرے دل کے اندر آقا کی محبت جاگزی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے اب اس کا ثبوت اتحیات کے اندر آپ دیکھیے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر اے نبی یا رسول اللہ کا ترجمہ نبی تو اتحیات کے اندر ایوہن نبی کہا جا رہا ہے لیکن حاضر و ناظر جان کر سمجھ کر نہیں کہا جا رہا ہے اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے سکھایا اس لیے یہ جملہ استعمال کیا جا رہا ہے تو حاضر و ناظر اور عقیدے کو خراب کرنے والے چیزوں کو چھوڑ کر اگر کوئی یا رسول اللہ استعمال کر سکتا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اگر اس عقیدے کے ساتھ کرتا ہے تو ناجائز ہے جادو توڑنے کے لیے اس میں دو مرحلے ہوتے ہیں ایک اسٹارٹنگ مرحلہ ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے کہ جادو ابھی شروع ہوا پہلی بات یہ ہے کیسے معلوم کریں گے کہ جادو نظر بھی ہوتی ہے جادو بھی ہوتا ہے شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں گھر کے اثرات بھی ہوتے ہیں گھر کے اندر بھی بری بلائیں ہوتی ہیں اور کبھی یہ ہوتا ہے جسے قبرستانوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو رہا ہے تو بسانڈوں پر بھی مسلمان اور انسان قبضہ کر رہا ہے تو جو مسان ہوتا ہے نا مسان غیر قوم کی خبر ہوتی ہے تو اس خبر میں عذاب ہوتا نہیں ہوتا سو فیصد عذاب ہو رہا ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے جیسے پانچ وقت کی نمازوں پر یقین ہے غیر قوموں کی خبروں میں اللہ کا عذاب ہونا یقین ہے انارو ردور و معاشیہ قرآن نے کہا کہ اللہ کے دشمنوں کو قبر میں صبح شام عذاب جہنم پیش کیا جاتا ہے خطرناک عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق کو یہ عذاب سناتے ہیں اللہ ہمارا ایمان ایمان بھی غیر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں سنا رہے ہیں ورنہ یہ قبرستان یہاں ہے ہم یہاں بیٹھ کر بیان نہ کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں ساری مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ سنا رہے ہیں تو اگر مسان کے اوپر گھر بن گیا ہے ہندو نے بنایا اور ہمیں کرائے پر دیا تو اس مقام پر عذاب ہو رہا ہے تو اس کا اثر گھر والے پر ہوگا اگر قبرستان کی جگہ کو پرانی قبروں کے اوپر گھر باندھ دیا گیا انسان دو قسم کے مسلمان یا تو نیکوکار ہوں گے یا تو بدکار ہوں گے نیکوکار ہوں گے اللہ کی رحمتیں اس قبر پر اتریں گی اور اگر بدکار ہوں گے ان کو بھی قبر میں عذاب ہوگا جو قدر چھوڑے گا اس کو اشراق تک مارا جائے گا جو زہر چھوڑے گا اثر تک مارا جائے گا اثر چھوڑے گا مغرب تک مارا جائے گا پسلیاں ملیں گی سانپ بچھو مسلط کیے جائیں گے تو اس کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں جا رہے تھے راستے میں پیاس لگی تو پیاس لگی تو ایک مٹکا خریدا گیا اور اس مٹکے میں پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے جب پانی ڈالتے ندی کا ڈالتے کنویں کا ڈالتے ٹیوب ویل کا ڈالتے بور ویل کا ڈالتے کہیں سے بھی پنچایت کا کارپوریشن کا ڈالتے پانی کڑوا ہو جاتا پانی بدمزہ ہو جاتا ایک مرتبہ اتفاق دو مرتبہ ستر مرتبہ یہی ہو رہا حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا گیا حضرت جو مٹکا خریدا گیا ہے پانی ڈالتے ہیں کسالا ہو جاتا ہے کڑوا ہو جاتا ہے انسان منہ میں رکھتے ہی قید کرتا ہے حضرت نے مکاشفہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے الہام کیا یہ جو مٹکا بنانے والا ہے اس سے معلوم کرو کہ اس نے مٹی کہاں سے لی ہے جب فائنڈ آؤٹ کیا گیا تلاش کیا گیا کہ اس گاؤں کے اندر مٹکا کون بناتا ہے فلاں آدمی تم کہاں سے مٹی لیتے ہو فلاں جگہ سے یہ جگہ کون سی ہے یہاں کافروں کے مشرکوں کے پہلے خبریں تھیں تو اس طریقے سے یہ کیسے آپ معلوم کریں گے جادو ہوا ہے نظر لگی ہے گھر کے اثرات ہیں یا ایک جنات کے اثرات ہیں اور کبھی یہ ہوتا ہے بیوی پر اثرات ہیں اس کا اثر خامی پر پڑتا ہے خامی پر اثرات ہیں اس کا اثر بیوی پر پڑتا ہے بخار ہے ملیریا ہے ٹائپاٹ ہے فوڈ انفیکشن ہے یہ پہلے معلوم کرو یہ معلوم آپ اپنے سے نہیں کر سکتے کسی عامل سے معلوم کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد اگر یہ پتا چلے کہ یہ جادو ہے اور اس کا ابتدائی مرحلہ ہے تو آپ منزل جو کتاب ہے اس سے علاج کریں حضرت مولانا مفتی محمد الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ گیارہ مرتبہ سور فلک سور ناس اور بلّہ کے ساتھ پڑھ کر دم کر لیں یہ ابتدائی مرحلے میں ہو سکتا ہے ذرا سا درد ہوا کروسین کھا لیا اناسن کھا لیا ڈولو کھا لیا کم ہو جاتا ہے لیکن درد زیادہ ہے تو سرجن اور ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا جادو لمٹ سے بڑھ چکا ہے اور روحانی اثرات اب کس وقت منزل کام نہیں دیتی ایتل کرسی کام نہیں اب پڑو گے نقصان ہوگا شام کو منڈی پکڑ لی آپ نے تو اب مارو لیکن شام کو تم نے کاڑیاں ڈال کر ماچس پیلی جلا کر ہد میں ڈال دیا اب شام جگ گیا ہے اب تمہارا کوئی ہتھیار کام نہیں ہو سکتا سوائے بھاگنے کے یا کہ وہ آدمی جو شام کو پکڑ سکے اب شیطان آ چکا جادو آ چکا روحانی بیماریاں آ چکی اب کرسی پڑھو گے اب تم منزل پڑھو گے سورے سورے ناس پڑھو گے تو ابھی شام کی منڈی پکڑی نہیں آپ اس کو چھیڑ رہے تب وہ کیا ہوگا فن اٹھائے گا اور مارے گا اس لیے میں اپنے دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ ابتدائی مرحلے میں اس کی پابندی کرے اور اگر مرض بڑھ چکا ہو اب پڑھنا نقصان دیتا ہے اب پڑھے نہیں کلام پاک کی تلاوت کو عبادت کی نیت سے کریں علاج کی نیت سے کوئی منزل پڑتا ہے سورہ فلک سورہ ناس پڑتا ہے تو یہ بیماری بڑھتی ہے اس لیے کہ وہ سوچتا ہے سالہ جو ہے یہ مجھ سے مقابلہ کر رہا ہے مجھے بھگانا چاہتا ہے تو اور وہ قوت لگاتا ہے بالکل خاموش رہے اور آمین سے وہ علاج کرا لے عقیقہ چالیس پچاس برس تک نہیں ہوا تو عقیقہ کر سکتے ہیں عقیقہ کرنے کی ایک مدت ہوتی ہے اتنی بڑی مدت میں نہیں کیا جا سکتا ہاں قربانی کے دلوں میں قربانی کے جانور میں ایک حصہ لیا جا سکتا ہے تو ایک جو ہے سنت کی ادائیگی کے لیے مستحب کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی دے سکتا ہے تو لے سکتا ہے یہ مجھ سے کم سنت رکھنا ہے یعنی داڑھی رکھنا حرام ہے گناہ ہے کبیرہ ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ آدمی مسجد میں رہے گنہگار گار حرم پاک میں رہے گنہگار گار نبی کے روزے میں رہے گنہگار گار بیوی کے پاس جائے گنہگار قرآن کھولے گنہگار گار زندہ رہے گنہگار کفن میں رہے گنہگار گار جنازے میں رہے گنہگار گار قبر میں رہے گنہگار محشر میں رہے گنہگار گار اور یہ آدمی نبی کی شفا کا پروانہ نہیں پا سکتا نبی کے ہاتھوں حوض کوثر نہیں مل سکتا قبر میں سوالوں کا جواب داڑھی منڈا نہیں دے سکتا اس لیے نماز کی قضا ہو سکتی ہے داڑھی منڈانے کی قضا نہیں ہو سکتی داڑھی رکھنا بھی یہ مشت بھی رکھنا اور تا حیات رکھنا مرتے دم تک رکھنا یہ بہت ضروری ہے یہ شیار اسلام میں ہے غریب عورتیں ڈلیوری کے لیے ہاسپٹل نہیں جا سکتی وہ گورنمنٹ ہاسپٹل کو جاتی ہیں وہاں مردوں کے ذریعے سے ڈلیوری کرائی جاتی ہے کیا صحیح ہے ایک بات یاد رکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنسر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہے فسکرونی تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں بھی یاد کرتا ہوں یہ اللہ کا وعدہ ہے جو عورت عزت دار ہوگی پردے کی والے ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ زندگی میں اور موت کے بعد بھی اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے سمجھ گیا یہ مسئلہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ ڈاکٹرنی کے پاس جانا نہیں جانا وہاں مرد دیکھتے ہیں اللہ ایسا موقع ہی نہیں لاتا اگر غریب ہے نرسنگ ہوم میں نہیں جا سکتا بڑی ہاسپٹل میں نہیں جا سکتا مجبور رات کو درد ہو گیا اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ رات کو اس کو ڈلیوری کا درد ہو گیا درد سے ہو گیا مرد نے سوچا مرتا کیا نہیں کرتا چلو گورنمنٹ ہاسپٹل زندہ باد خدا کی قسم وہ ارادہ ہی کر رہا ہوگا آٹو والے کو ٹیکسی والے کو فون ہی کر رہا ہوگا اللہ کی قسم اس کی ڈلیوری گھر میں ہو جائے گی جو عورت جیتے جاگتے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کا خیال کرتی ہے اللہ مشکل وقت میں اسے غیروں کے حوالے نہیں کرتا ایک سوال پوچھتے ہیں لوگ وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہے مرد مرتا تو خطرے سے پہچان لیتے ہیں عورت مرتی ہے تو اس کو کیسے پہچانا جائے برخا بھی نہیں ہے اس کے پاس تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ دیندار عورت کو ایسی گندی موت ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ہمیں گندی موت سے حفاظت فرمائے پوسٹ مارٹم سے حفاظت فرمائے عورت جب پوسٹ مارٹم کے ٹیبل پر جاتی ہے چمار بھنگی شراب پی کر نیم برہنا حالت کے اندر ستور لے کر اس کے سینا کھلا رہتا ہے شرمگا کھلی رہتی ہے جسم کھلا رہتا ہے اور مری ہوئی ہے اور ہماری نگاہ میں لیکن میں نے آپ کو بتایا مرے ہوئے انسان کو زندہ انسان کے مقابلے میں طاقت اور قوت پہچاننے کی اور جاننے کی اللہ تعالیٰ سو گنا زیادہ دے دیتا ہے کیوں ذرہ تکلیفی تو زیادہ اسے محسوس ہونا ذرہ آرام ملیا تو زیادہ آرام اس لیے اب اگر ستور لے کر وسترا لے کر پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے یہاں کی ہڈیاں مشین چلائی اس کو کتنا بڑا عذاب ہوگا اللہ حفاظت فرمائے یہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ بیوٹی پارلر جا کر شکرانے میں نکاح میں بالا بکھیر کر چہرہ دکھا کر ایسی عورتوں کو ایسی نوبت آتی عورت غیرت والی حیا والی پران پڑھنے والی اللہ تبارک تعالیٰ نہ اس کو ڈلیوری کے وقت غیروں کے حوالے کریں گے نہ اللہ تبارک تعالیٰ پوسٹ مارٹم کی اسے نوبت لائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے بہرحال اگر غربت ہے افلاس ہے تو قرآن شریف کے اندر ایک مسئلہ ہے حالت استرار مجبوری کے اندر حرام سے علاج کیا جا سکتا ہے ایک آدمی کو کھانے نہیں ملا پینے نہیں ملا کہیں کچھ نہیں ملا اب لگ رہا ہے کہ اب مر جائے گا تب مر جائے گا شراب کی بوتل ہے شراب تو حرام ہے لیکن اتنی شراب کہ جسے پی کر اپنی جان بچا سکے وہ پی سکتا ہے سور کا گوشت کھا سکتا ہے اپنی جان بچا تو اس لیے یہ حالت استراری ہے بیچارہ نرسنگ ہوم کو نہیں دے سکتا کوشش کرے قرض قرض کی بھی نہیں مل رہا ہے اور کہیں سے امداد بھی نہیں ہو رہی ہے تو اب مجبوراً گورنمنٹ ہاسپٹل کو جا رہا ہے اللہ اسی نوبت نہ لائے کہ ہماری ماں بہنوں کو غیروں کے حوالے کیا جائے اور مردوں کے حوالے کیا جائے اللہ حفاظت کہ حالت اس طرح کے اندر ناجائز چیز بھی حلال ہو جاتی ہے نمازی کے آگے کوئی قرآن آیت ہو درمیانے نماز اس پتھر پر نظر نظر پڑ جاتی ہے تو کوئی گناہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا یہ فتوے پر نظر پڑ گئی تو کوئی بات نہیں نظر پڑنے سے نماز نہیں ٹوٹتی لیکن امردن نظر پڑھنے کے بعد پڑھنے لگو تو پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے پتھر پر بن فضلی ربی لکھا ہوا تھا مسجد کا نام لکھا ہوا تھا نظر پڑ کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی نظر پڑھنے کے بعد ارادے سے اگر پڑھتا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہ ابا رحمتی وہ پڑھتا ہے تو پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اچھا بھی بہت سارے ہیں یہ اگلے وارم جی ہم بند الحمد للہ رب العالمین وصلات والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انبعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا مزدنا علما سبحان ربک رب العزت عما یسیفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین کیا بولے بھائی آن کرو خانے کے پاس ایک بات ملی ہے معذم صاحب امام صاحب کے پاس ہوگی اس کو نشانی بتا کر حاصل کرو